اور تورات کے شاگردوں کا کیا حال ہے موسا علی نبی ناز علیہ سلاط وسلام نے ستر آدمی چنے بنی سریلوں کے جو ستر چنندہ آدمی تھے ان کو لے گئے کوہ تور پر کوہ تور پر اللہ نے کلام فرمایا انہوں نے اللہ کا کلام سنا سننے کے بعد کہنے لگے لن امین اللہ کا حتہ نر اللہ جہرت لن امین اللہ کا حتہ نر اللہ جب تک ہم خدا کو آیا بیاں نہیں دیکھیں گے ہم نہیں مانیں گے کہ یہ خدا بول رہا ہے پتہ نہیں کون بول رہا ہے خدا ہے یا کوئی اور ہے صحابہ کرام یعنی قرآن کے شاگردوں کا یہ حال ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر پردے ہٹا لیے جائیں تو ہمارے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا تو رات کے شاگردوں کا یہ حال ہے کہ سنندہ انسان ہونے کے باوجود کہتے ہیں لمنوں میں جہرتن معلوم ہوا کہ وہ جماعت اب صحابہ کرام کے ساتھ ایمان اور عقیدے میں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی بھائی قیم افولہ کا حضرت لکھا ہے نیچے نمبر دوم یعنی اعمال اب کس کا ذکر ہے اعمال کا اور قائم کرتے ہیں نماز کو دو باتیں سمجھنی ہیں پہلی بات کہ یقیمون کا کیا مطلب ہے اقامت کس کو کہتے ہیں سمجھو بات اللہ نے یوں نہیں فرمایا جو سلون کیا فرماتے اللہ جو سلون نمازیں پڑھتے ہیں جو سلون نہیں فرمایا فرمایا جو قیمون سلاد نماز کو قائم کرتے ہیں قیام سلاد سے کیا مراد ہے حضرت اقامت اس سے کیا مراد ہے اقامت اس کا معنی ہے کہ نماز کے جمی حقوق ادا کیے جائیں کیا ادا کیے جائیں مطلب ہے کہ وضو کیا جائے پہلے وضو کے اندر فرائض واجبات آداب مستحبات سنن ہر چیز کا لحاظ رکھا جائے پھر اس کے بعد نماز پڑھی جائے تو نماز کے اندر بھی تقدیر اولا کے ساتھ جماعت کے ساتھ پھر اس کے اندر جو ہے وہ فرائض واجبات آداب سنن ہر چیز کا لحاظ رکھا جائے تمام حقوق ادا کر کے نماز پڑھی جائے اس کو کہتے اقامت الخلاق کیا کہتے ہیں اب نیچے تمہارے پاس لکھا ہوا ہے مانا یہ ضرور پڑھنا ہے جاتون تون بے حقوق یا تو نہ وہ اکثرات کے نیچے لکھا ہے جلال کا حوالہ نماز کو آتے ہیں اس کے جمی حقوق سنائے سمجھ رہے ہو جی؟ اور کروٹ میں حضرت لکھا ہوا ہے کروٹ میں لکیر کے باہر لکھا ہے اقامت الشے توفیت و حق کے ہی اقامت الشے ہاں یہ امام راغب اصفانی رحمہ اللہ بڑا لغوی ہے اور بڑا ماہر ہے اس کے بعد تمام لوگ جو ہیں وہ اس کی کتاب سے لیتے ہیں یہ لغات المفردات غریب القرآن اس نے لکھی بڑی قیمتی کتاب ہے اقامت الشے توفیت ہو توفیت ہو ہفتے ہی کسی چیز کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے کہ اس کے سارے حقوق پورے کیے جائیں راغب اصفانی کا حوالہ ہے اب مانا کیا ہوگا بس یقین ہوں تھا اور قائم کرتے ہیں نماز کو یعنی نماز کے تمام حقوق جو ہے وہ پورے پورے ادا کرتے ہیں یہ تو ہو گیا آیت کا مطلب اب یہاں مقابلہ ہو رہا ہے اعمال کے اندر جس کے اندر صحابہ کرام کا حال یہ ہے کہ یقین ہوں وہ نماز کو کیا کرتے ہیں قائم کرتے ہیں اللہ نے اور جگہ فرمایا تاطا جافا جنوب ہم انل جربہ تما ساری ساری رات ان کی کروٹیں بستروں سے خالی رہتی ہیں نماز پڑھتے رہتے ہیں اور تم نے یہ واقعہ سن رکھا ہے غزوہ مرسی سے آپ واپس آ رہے تھے تو نگرانی کے لیے دو صحابہ کو مقرر کیا گیا ایک مہاجری اور ایک انصاری تھا انہوں نے آپس میں باری مقرر کر لی کہ ایک سوئے گا اور ایک جاگے گا سمجھا نا تو مہاجری کے جاگنے کی باری تھی انصاری کے سونے کی باری تھی مہاجری جاگ رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ ایسے آوارا بیٹھا ہوں نماز نہ پڑھتا رہوں پہرا بھی دیتا رہوں گا نماز بھی ہوتی رہے گی نماز شروع کر دی پیچھے سے کافر آیا ہے وہ کافر وہ تھا کہ اس جنگ کے اندر اس کی بیوی کو قتل کر اپنا اس کے باپ کو قتل کرائے تھے صاحب ہے اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں ان کا خون نہیں بہاؤں گا میں سر پہ پگڑی نہیں باندھوں گا اور روٹی نہیں کھاؤں گا وہ پیچھا کرتے ہوئے آیا اس نے جو تیر مارے وہ جو مہاجری نماز پڑھ رہا تھا اس کو تیر لگے خون بہتا رہا لیکن اس نے نماز نہ توڑی خون بہتے بہتے انصاری تک پہنچ گیا اس کو جو خون لگا اس کو جاگ ہو گئی جس تک تو خون ہے گیا ساتھی کے بعد وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے کہا اللہ کا بندہ مجھے اطلاع دیتا تو اس نے کہا میں نے سورت کہاف شروع کر رکھی تھی میرا دل نہیں کرتا تھا کہ اس کو درمیان میں بس کروں نماز پڑھتا نا تو صحابہ کرام کا تو یہ حال ہے اور حدیث پاک میں آیا کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے کہ ان اعلیٰ روح سے ہم صحابہ اس طرح نماز پڑھتے تھے گویا ان کے پرندوں سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے وہ ذرا بھی حرکت نہیں کرتے تھے سمجھا سر طالب علم کی طرح کبھی داڑھی صحیح کر رہے ہیں اور کبھی کپڑا صحیح کر رہے ہیں اور کبھی کچھ ہے کبھی اور تورات کے شاگردوں کا کیا حال ہے اللہ نے مدت بعد بیت المقدس فتح کرا دیا اور فرمایا مہربانی کرو <clears throat> اد خل الباب دا دروازہ بیت المقدس کو داخل ہو وہ سجدہ کرنے والے یہ آج جب آئے گی انشاءاللہ شاء تشریح کروں گا یہاں اتنی بات سمجھ لو سجدہ کرنے والے یعنی سر نیچا کر کے جاؤ تو جس طرح نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جب داخل ہوئے تھے سات نا تو آپ نے اونٹنی پہ سجدہ کر لیا تھا سر نیچا کر کے آپ گئے تھے تم سیدھا کر کے یعنی سر نیچا کر کے توازوں کے ساتھ جاؤ اور کہتے جاؤ حق پاتون پاتون پاتون حق سے ہے اس کا معنی یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر گرانے سے ہے نا گناہ گرا ہمارے اسرائیلیوں نے کیا کیا جناب حدیث پاک بخاری شریف کے اندر آتا ہے آفون اعلیٰ استائم سر اوپر کر لیے اور چوتڑوں کے اوپر گھسیلنے لگے ہاں جی سر اوپر کر لیے بجائے نہیں کیا کرنے کے چوتڑوں کے بل گھسیٹنے لگے کہنے لگے ہبا شارت ہبا تن فی شارت محمد خلاق سمجھا دیں اللہ فرماتے ہیں کہ تورات کے شاگردوں کا یہ حال ہے کہ انہیں صرف سر نیچا کر کے داخل ہونے کا حکم کیا گیا تو وہ بھی نہ کر سکے اور قرآن کے شاگردوں کا یہ حال ہے تو ساری ساری رات نمازیں پڑھتے رہتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اب وہ جماعت اور وہ لوگ جو ہیں وہ اب ناکارا ہو چکے ہیں اب جدید جماعت اور جدید کتاب کی ضرورت ہے بات سمجھ بھائی اور قائم کرتے ہیں نماز کو ممبا رضا پناہ نمبر تین اخلاق کیا لکھا ہے اخلاق کا بیان ہے مانا پہلے کر رہے پھر میں سمجھاتا ہوں وہ ممبا ہوں اور کچھ اس سے جو دیا ہے ہم نے ان کو رزقنا کا میں رزق دیا نہیں کرو گے جو میں نے میں کر رہا ہوں اور کچھ اس سے جو دیا ہے ہم نے ان کو یون سے اونا وہ خرچ کرتے رہتے ہیں پہلے تو یہ سمجھو کہ رزق نہ ہوں یون اون کا کیا مطلب ہے اس کے تین مطلب لکھے گئے کتنے مطلب ہیں پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اس سے مراد زکات ہے کیا مراد ہے زکات مراد ہے چالیس مرض تک جو نکالا جاتا ہے کچھ اس پہ جو منٹ نہیں دیا ہے کچھ اس پہ جو ہم نے دیا یہ لوگ خرچ کرتے ہیں ایک قول یہ ہے اکثر علماء نے جس کو لیا ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جمی حقوق مالیہ ہے کیا مراد ہے جمی حقوق مالیہ جتنی حقوق مالیہ ہے زکوٰۃ کے علاوہ حضرت انسان پر صدقت الفطر واجب ہے قربانی واجب ہے حج فرض ہے اس کے علاوہ بعض اوقات ہمسایا بوکھا ہے تو اس کو دینا انسان پر فرض ہو جاتا ہے ضروری ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ جتنی حقوق مالیہ انسان کے ذمے ہوتے ہیں تمام وہ یہاں مراد ہے سمجھ رہے ہو علامہ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بہتر مطلب یہی ہے اور اقوال کی تعویذات جو ہے وہ یہی ہے لیکن تیسرا مطلب جو ہے وہ سب سے زیادہ جامع ہے سمجھ لو بات مما رزک ہم جن سکون کا مانا جو کچھ ان کے پاس ہے وہ دوسروں کو دیتے ہیں جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اگر ان کے پاس علم ہے تو وہ لوگوں کو دیتے ہیں پڑھاتے ہیں مسئلے بتاتے ہیں لوگوں کو مفت سمجھا نا سی آج کل تو مفتیوں نے فتوے دینے کے بھی پیسے لگا رکھے ہیں کہ اتنے پیسے دو تو مسئلہ بتائیں گے سمجھا نا سر ایک دفعہ والد صاحب رحم اللہ کو مدرسے کا ناظر تھا بوڑھا بیچارہ فوت ہو گیا اس نے کہہ دیا میرے نام کی حضرت اس کو اجازت دو کہ بیس روپئے ایک فتوے کے لیا کرے دس روپئے مدرسے میں اور دس روپئے اس کے ہو جائیں گے تو اللہ معاف کرے ناراض ہو گئے اتنی زیادہ اور میں دس سال تم مدرسے کے لوگوں سے چندے لیتے ہو روٹیاں کھاتے ہو تو مسئلہ بھی مفت نہیں بتا سکتے تو اتنا تمہارے اندر لالچ ہے اور ہیلتھ ہے تما ہے تو مسئلہ مسئلہ بھی مفت نہیں بتا سکتے مسئلے بتانے کے پیسے لے دو کہ پیسے دے دو تو مسئلہ بتائیں گے تمہیں یہ بات بڑی اہم ہے نہیں آٹھ سال دس سال بارہ سال ایک طالب علم مدرسے میں پڑھتا ہے لوگ اس کو چندہ دیتے ہیں کہ وہ کھائے اور دین کا علم پڑھے تاکہ لوگوں کو دین بتائے اب مولوی کہتا ہے بیس روپے دے دو تو مسئلہ بتاؤں گا ایسے نہیں بتاؤں گا مسئلہ بڑی بات ہے مما رزکنا ہوں جو نہیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں علم دیا ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں پڑھاتے ہیں مفت پڑھاتے ہیں مفت مسئلے بتاتے ہیں کوئی مشورہ پوچھنے آ جاتا ہے تو اس کو صحیح صحیح مشورہ دیتے ہیں کوئی مال مانگنے آ جاتا ہے تو اس کو مال دیتے ہیں کوئی مدد مانگنے آ جاتا ہے تو اس کو بدنی جانی مدد دیتے ہیں جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ آگے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں سمجھ رہے ہو مما کے اندر رزق ہے نا جی رزق کا معنی ہوتا ہے ان نفئیب القا سمجھا حصہ اور آقا یہ مال کے ساتھ مختص نہیں ہے جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں نیچے آپ کے پاس گول دہ رہے تھے نیچے حاشیہ نمبر پانچ لگا ہوا ہے ابتدا کے اندر لکھا ہے نمبر ون ہے نمبر دو لکھا ہے جمی حقوق مالیہ کیا لکھا ہے ہاں آگے لکھا ہے وہ ہوگا اولت تابیل آتے بل آ جاتے اب ابن ہاں جی سب سے بہتر تعویل یہی ہے تیسرا لکھا ہے عمومی احسانات فہم و ہنر کیا سنا کہ اللہ کرس بھی مانا فرماتے مما المنا ہم جو المون مما ما المنا ہوم جو المون جو کچھ ہم نے سکھلایا وہ آگے سکھاتے کرس بھی عدل کا ہوگا پھر لوگ وہ والا پاؤ حصہ اور اطاوط حصے والے حصی پر بھی اور مانوی پر دونوں پر بولا جاتا ہے اللہ نے علم دیا کسی کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی کسی کو اللہ نے کچھ عطا فرمایا سمجھا حصی یا مانوی جو کچھ بھی دیا ہے سب کو رزق کہا جاتا ہے اور کچھ سے جو دیا ہم نے ان کو جن خرچ کرتے رہتے ہیں اب مقابلہ یا اخلاق کے اندر قرآن کے شاگردوں کا تو یہ حال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے اندر جیش الحوسرا میں چندہ مانگا ابو بکر صدیق سارے کا سارا سامان گھر کا لے آیا نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا چھوڑ آئے ہو گھر فرمایا اب قیت اللہ رسول اللہ رسول کا نام باقی ہے سب کچھ لے آیا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پورا اپنا آدھا مال لے آئے آج میں نے صبح تمہیں حدیث سنائی تھی حضرت ابو الحدہ رضی اللہ تعالیٰ نے چھ سو کھجور کا درخت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں ہے نا جی حدیث میں آیا نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا اللہ راجولی میں کوئی ایسا جوان نہیں ہے جو آج رات میرے مہمانوں کو مہمانی دے کیونکہ حضرت کے پاس مہمان آ گئے آپ نے اپنے گھر پیغام بھیجا کہ کچھ ہے تو بھیجو گھر والوں نے پیغام بھیجا کہ سوائے پانی کے گھر میں آ جاؤ اور کچھ بھی نہیں ہے جی؟ سوائے پانی کی اور کچھ نہیں ہے سمجھا سبحان اللہ آپ نے سنا کو ایسا جوان نہیں ہے جو میرے مہمان کو مہمانی دے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے حضرت میں مہمانی دوں لے گئے مہمان کو بیگم سے کہا دیکھیوں میں سلیم رضی اللہ عنہ بڑی سمجھدار عورت ہے اس سے کہا کہ گھر میں کچھ ہے اس نے کہا شام کا کھانا ہے بچوں کا اور کچھ بھی نہیں کرنا کوئی فکر نہیں بچوں کو ایسے تھک تھک کر جو ہے وہ سلا دینا اللہ کے رسول کا مہمان کھائے گا تو اللہ ہم سے خوش ہوگا اور پھر جب مہمان کھانے بیٹھے تو بیگم سے کو سکھا دیا کہ چراغ جو ہے درست کرنے کے بہانے اس کو پھونکا دینا اور بجھا دینا جی چونکہ مہمان ہمیں مجبور کرے گا کہ ساتھ کھاؤ اللہ اکبر اور ہم اگر ساتھ کھائیں گے تو مہمان کا کھانا پورا نہیں ہوگا اس لیے چراغ بجھا ہوگا اور ہم خالی منہ ہلاتے رہیں گے اس طرح کرتے رہیں گے آواز ہوتا رہے گا اور مہمان سمجھتا رہے گا کہ یہ کھا رہا ہے جی، ایسا کیا گیا چراغ بجھا دیا گیا خالی منہ ہلاتے رہے بیبیوں میں فلین بھی اور ابو طلحہ بھی مہمان سمجھتے رہے کہ یہ بھی کھا رہے لیکن وہ چپ بیٹھ رہے اللہ کے رسول کے مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا رات گزری صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج رات اللہ تم دونوں سے ہنسا ہے اللہ کو تمہارے اوپر ہنسی آئی ہے اور اللہ کا ہنسنا یہ ہے کہ اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے میں دونوں سے راضی ہوں تم نے میرے مہمان کو کھانا کھلایا تو قرآن کے شاگردوں کا یہ حال ہے کہ خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو کوئی سارا مال لے آتا ہے کوئی اپنے باغ دے رہا ہے کوئی اپنے گھر بچوں کا کھانا پیش کر رہا ہے تاکہ اللہ خوش ہو جائے اللہ کا رسول خوش ہو جائے جی سبحان اللہ جب جائے اتنا دیوی لن تنال البر تن سکو مما تو تم کمال کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز خرچ نہ کرو بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ مسجد نبی کے سامنے باغ تھا بیروہا ابو طلحہ انصاری کا باغ پورے مدینے میں ویسا باغ نہیں تھا پورے مدینے میں ویسا باغ نہیں تھا آپ حضرت خود تشریف لے جایا کرتے تھے وہاں آرام بھی فرمایا کرتے تھے وہاں کھجورے بھی کھاتے تھے پانی بھی پیتے تھے سمجھا ابو تالا انصاری نے جو یہ آیت سنی کھڑا ہو گیا از کے جان صلی اللہ نے تعتن تاطن بو مما تو بون اور میرا محبوب مال جو ہے یہ بیروحا ہے سزا یا رسول اللہ ہے سوراک اللہ یہ اللہ کے لیے وقف ہے جس کو دینا چاہو دے دو نبی علیہ السلام نے فرمایا بخ بخ گالے کا معلوم واہ واہ تو نے بڑا کام کیا یہ ہے اصل مال نفع دینے والا اصل مال نفع دینا والا یہی ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا ہے سمجھے سر یہ قرآن کے شگردوں کا حال ہے اور تورات کے شگردوں کا کیا حال ہے چندہ مانگا گیا تو کہنے لگا ان اللہ فقیر فقیرون اگنیا ان اللہ فقیر و نگنیا اچھا اللہ غریب ہو گیا ہم دولت مند ہو گئے یہی اللہ ہم سے چندے مانگتا ہے جی؟ اب ہمارا بھی یہی حال بن رہا ہے ہمارا بھی یہی حال بن رہا ہے جناب سمجھا <coughs> تھوڑے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے مال بھی دیا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہے وہ تھوڑے لوگ ہیں خصوصاً علماء کرام ہم تو لینے والے ہیں نا جی۔ ہم تو دینے والے ہیں ہی نہیں کتا دینے کا تو ہمارا نہ مزاج ہے نہ ہمارا کبھی زاویہ ہے خیال میں کبھی یہ بات آئی بھی ہے کہ ہم دیں گے ہاں ہم تو لینے والے لے لے کر کھا رہے ہیں بطور اور کچھ نہیں ہے اللہ اللہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور کچھ اس سے جو ہم نے ان کو دیا ہے ان سے خرچ کرتے رہتے ہیں بس ولینک بس اول متقین اہل کتاب لکھا ہے رسف اول متقین اہل کتاب و اضالۂ شبہ اولا اضالۂ میرے طرف کو میں سمجھا دوں گا اضالۂ شبہ کے قرآن پاک میں دو طریقے ہیں کتنے طریقے ہیں بعض اوقات تو کسی آدمی کو اشکال پیش آیا اور وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنا اشکال پیش کیا اللہ نے اس کے جواب میں قرآن مقدس سے فرمایا آئے گا انشاءاللہ پڑھیں گے باقاعدہ کے اندر یس الون کا ماضا یون یونف یس الون کا انلخمر غل میسن سمجھا حضرت آپ سے پوچھتے ہیں یس الون کا انل اہل سوال کرتے ہیں آپ سے لوگ آئے انہوں نے سوال کیا اس کے جواب کے اندر قرآن نازل ہوا ایک تو ازالہ شبوں کا یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی فائل نے سوال نہیں کیا وہاں شبہ ہو سکتا تھا شبہ ہو سکتا تھا امکان تھا کہ جہاں شبہ پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال سے بھی پہلے اس شبہ کا ادارہ کر دیا سوال سے بھی پہلے اس شبہ کا ادارہ فرما دیا یہاں بھی ایسے حضرت ولنودین جو مینون پر ایک شبہ ہوتا تھا شبو کیا کسی نے نہیں شبہ ہو سکتا تھا اللہ نے اس کا جواب دیا شبہ کیا ہے سمجھ لو بات شبہ یہ ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ قرآن بڑی اثر والی کتاب ہے بڑی با کمال کتاب ہے جی اس کے شاگرد جو ہے متقین ہے جو منون بالغیب ہیں جو قیمت سلاط ہیں رزکنا ہوم جون ہیں میاں بات یہ ہے کہ یہ تو ہیں جاہل ان پڑھ لوگ ارب والے مکہ مکرمہ والے کیا ہیں جاہل ان پڑھ لوگ ہیں ان کو اگر اس قرآن نے اپنا گرویدہ بنا لیا اپنا عاشق اور مرید بنا لیا تو کوئی کمال کمال یہ ہے کہ کوئی پڑھا لکھا ملا پھنس جائے سمجھا نہیں کسی مولوی کو اگر یہ اپنا مرید بناتا تو یہ کمال ہوتا جو پڑھا لکھا بندہ ہے وہ تو ان پڑھ لوگ ہیں پہاڑوں میں رہنے والے شکار کر کے کھانے والے لوگ ہیں ان کو اگر قرآن نے اپنا شگرد بنا لیا تو کون سا کمال ہے اللہ نے جواب دیا کہ میاں قرآن کے شاگرد صرف امی جین نہیں بڑے بڑے اجلا علماء اس کے شاگرد ہیں بڑے بڑے اجلا علماء اس کے شاگرد ہیں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے جو پوری تورات کا حافظ ہے کہ اس جیسا عالم پورے یہودیوں کے اندر اس علاقے میں اور ہے ہی کوئی نہیں وہ نبی علیہ السلام کا مرید بنا بیٹھا ہے سمجھ رہے ہو صرف امیدین جو ہیں وہ قرآن کے شاگرد نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء بھی قرآن کے شاگرد ہیں ولوین انزل کا یہ مبدے کا ذکر ہے پیچھے پڑے ہو حامیم <clears throat> شورا کے آخر کے اندر سمجھا اور حامیم مومن کی ابتدا میں بھی پڑے ہو پہلے پہلے دن لا الہ الا ہوا ہول المصیر کہ ایک مبدہ ہے اور ایک آج ہے انزل الیک اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس وہی پر جو اتاری گئی ہے طرف آپ سے آپ کی طرف جو وہی اتاری گئی ہے اس پر ان کا ایمان ہے بما انزل ان دلا میں وہ لے وہی جو اتاری گئی آپ سے پہلے دو تین باتیں سمجھ لی ہے جہاں بیما ان دلا علیہ کا ان جو ہے وہ عام ہے کیا ہے کیا مطلب ہے عام ہے اس لیے کہ ماں ان دیلا ہے دو قسم کتنی قسم ہے ماں ان گیلا وہی کہتے ہیں جی وہی دو قسم ہے ایک ہے واحد مطلوب اور ایک ہے واحد غیر مطلوب واحد مطلوب وہ ہے جو قرآن میں پڑھی جاتی ہے مطلوب میں نے پڑھی ہوئی وہ ہے قرآن پاک قرآن پاک وہی ہے اور اسے نماز میں نماز میں پڑھا جاتا ہے سمجھا اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور دوسرا قسم ہے بھائی غیر مطلوب وہ وہی جو نہیں پڑھی جاتی نماز کے اندر وہ حدیث پاک ہے حدیث پاک بھی وہی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ما معنت عن الحوا آپ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ وہی ہوا کرتا ہے تو حدیث پاک بھی وہی ہے لیکن وہ غیر ہے اسے نماز میں نہیں پڑھا جاتا اس لیے تو اس کا معنی من جانب ہے لیکن الفاظ نبی علیہ السلام کے اپنے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہو ان دلا حضرت عام ہے کیا ہے عام ہے ان دلا پر حاشیہ نمبر چھ لگا ہوا ہے نا جی نیچے دیکھو نیچے حاشیہ نمبر چھ ہے کہاں ہے لفظن او مانن لفظن لفظن سے مراد پرانے کا مانن سے مراد حدیث پاک ہے تائید وما جنت قرآن ان بات سمجھ اچھا اور بات سمجھ لو اشکار ہے ایک زبردست اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اس وہی کو مانتے ہیں جو آپ کی طرف اتری ہے اور وہ وہی جو آپ سے پہلے اتری ہے سوال یہ ہے کہ ہم سے پہلے یعنی قرآن مقدس سے پہلے جو وہی آئی ہے تورات انجیل صحف موسا اپنا ابراہیم علیہ السلام وغیرہ وہ تو ساری کی ساری منسوخ ہے چاہے اس پر تو عملی جائز نہیں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لوکان موسا حیم لما واس التبائی تو اللہ نے اس کا بھی چل کر فرما دیا کہ اس پر بھی ان کا ایمان ہے جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے حالانکہ وہ تو وہی ساری منسوخ ہو چکی ہے اس پر عمل بھی جائز نہیں ہے سوال سمجھ آیا ہے جواب سے پہلے ایک تمہید ہے تمہید یہ ہے کہ ایمان دو قسم ہے کتنی قسم ہے ایک ہے ایمان اجمالی اور ایک ہے ایمان تفصیلی ایمان کتنی قسم ہو گیا ایک ایمان اجمالی اور ایک ایمان ایمان اجمالی مثلاً یہ ہے کہ انسان کہے میرا تورات پر ایمان ہے انجیل پر بس یہ ایمان اجمالی ہے اس تورات میں کیا ہے نماز کس طرح ہے وضو کس طرح اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایمان اجمالی ہے تفصیلی ایمان کیا ہے تفصیلی ایمان یہ ہے کہ اس کے جمی مندرجات کو تفصیل معلوم کرے اور ہر ایک پر ایمان لائے اور ہر ایک پر عمل کرے کیا سمجھ رہے ہو جی۔ تفصیلی ایمان یہ ہے کہ اس کے جمی مندرجات کو تفصیل معلوم کرے اور ہر ایک پر ایمان لائے اور ہر ایک پر عمل کرے اس کا نام کیا ایمان تفصیلی اب جواب عرض کر رہا ہوں جواب یہ ہے بزرگوں کہ پہلی کتابیں جو ہیں باقی وہ منسوخ ہو چکی ہے لیکن اجمالی ایمان ان پر ضروری ہے جی۔ اجمالی ایمان ان پر ضروری ہے بلکہ ان کا انکار کفر ہے ہم جو ایمان کلمہ پڑھتے ہیں آمن تو بلّہ ہے وہ رسول آمن تو بلّہ ہے وہ ہی آگے آخری کوتب ہی قلم ایمان کا حصہ ہے نہیں ہے اگر صرف قرآن پر ایمان لانا ہوتا تو کتاب ہی ہوتا ہی ہے جمی کتب پر ایمان لانا یہ ضروری ہے لیکن ہے وہ ایمان کون سا اجمالی ایمان ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ تورات برحق ہے کا انجیل برحق ہے ابراہیم موسا برحق ہے زبور برحق باقی ان کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے مسائل موجود ہیں نماز روزے کا طریقہ ہے ان کا اس پر ہمارا جو ہے وہ کوئی عمل نہیں ہے بس ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کے اندر جو کچھ ہے سارا برحق ہے اور قرآن پاک جو ہے اس پر ہمارا ایمان جو ہے یہ ایمان تفصیلی ہے اس پر کیا ہے ایمان تفصیلی ہے اس کے جمی مندرجات کا علم پھر ان کا عقیدہ ان پر عمل ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے قرآن کے ایک حرف کا انکار جو ہے وہ بھی کیا ہے کفر ہے بات سمجھیے جواب کیا آیا کہ پہلی کتابوں پر جو ایمان ہے وہ ایمان کون سا ہے اجمالی ہے یعنی ہمارا اجمالن ایمان ہے تو وہ کتب برحق ہے اور اس کے اندر کیا ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں کوئی دخل نہیں ہے اور پرانے پاک پر جو ایمان ہے یہ ایمان تفصیلی ہے یعنی جمی مندرجات کا علم ان کا عقیدہ ان کے مطابق عمل یہ ہمارے اوپر فرض ہے اس لیے آپ کے پاس بیما ام گلا علاقہ علاقہ پر لکھا ہے ایمان تفصیلی کیا لکھا ہے کہاں لکھا ہے نظر آ رہا کے اوپر فہم جو اپنا رزق نا ہم کے نیچے لکھا ہوا ہے ہے یہ علاقہ کے لفظ ایمان تفصیل اور ان ضلع من قبل من قبل کے نیچے لکھا ہوا ایمان جمالی سمجھ یہ بات بلدین جو مینا اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس وہی پر خواہ وہ قرآن ہو یا حدیث ہو جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف وما ان دل من قبل اور وہ وہی جو اتاری گئی آپ سے پہلے سمجھیے بات میری طرف دیکھو ایک بات اور سمجھ اللہ پاک نے دو واہیوں کا ذکر فرمایا ہے کتنی واہیوں کا ایک وہی سابقہ اور ایک وہی موجودہ ایک وہی سابقہ اور ایک وہی موجودہ ماں عمدہ علیہ کا واہ موجودہ ہے قرآن کے نزول کے وقت جو وہی موجود تھی اور ما من قبل کا قرآن کے نزول سے پہلے جو وہی تھی اس کا ذکر ہے اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جین ہے کیا ہے آپ پر نبوت اور وہی ختم ہو رہی ہے آپ کے بعد نہ نبوت آئے گی اور نہ آپ کے بعد وہی آئے گی کیوں اگر وہی آئندہ کی ہوتی تو اللہ تبارک و کو آگے فرماتے وما سیون بما کا تو سن رہے ہو وما سیون ڈالو ماں ان ضلع علاقہ کا ذکر بھی ہے ماں ان ضلع من قبل کا ذکر بھی ہے لیکن مستقبل کی وہی کا ذکر نہیں ہے معلوم ہوا کہ مستقبل میں وہی کا دروازہ بند ہو چکا ہے اگر وہی کا دروازہ کھلا ہوتا تو آگے ہوتا بما یون ڈالو بادہ کا اور وہ وہی جو آپ کے بعد نازل کی جائے گی اس پر بھی ان کا ایمان ہے اس کا کوئی ذکر نہیں معلوم ہوا آگے وہی کا دروازہ چاہے بند ہے اس لیے حضرت بیما ان کے علاقہ کے نیچے لکھا ہے واہ یہ موجودہ لکھا ہے اور وما اندیلا من قبل وما عملا کے ماں کے نیچے لکھا ہوا ہے نمبر دو واہ یہ ماضی کیا لکھا ہے ہاں واہ یہ موجودہ کا بھی ذکر ہے ماضیا کا بھی ذکر ہے لیکن مستقبلہ کا کوئی ذکر نہیں ہے وہ بل کھیراتے ہوں جو تیسری سے دوسری صفت آ گئی لیکن نیچے لکھا ہوگا معاد کیا لکھا ہے معاد کا ذکر ہے اگلے جہان کا ولدین جو انزل علیہ کا مبدے کا ذکر تھا اس جہان کا اور یہ اس جہان کا ذکر ہے ببل آخرت ہوں لوگ اور آخرت پر وہ یقین کرتے ہیں الآخرہ غیر صفت ہے کیا ہے اس کے لیے موصوف کی ضرورت ہے جہاں کون سا موصوف ہے مرزائی کہتے ہیں جہاں ان نبوت مقدر ہے کیا مقدر ہے مرزا تو سمجھتے ہو نا جی؟ یہ قادیانی مرزا غلام محمد علیہ اللہ یوم الدین نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا اس نے اس کے حواری کہتے ہیں کہ الآخرہ کا موصوف کیا ہے النبوت و بن نبوت الآخرت ہم یو قانون پچھلی نبوت پر ان کا ایمان ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں الآخرہ کا موصوف النبوت نہیں بلکہ ادار ہے کیا ہے آخراتے ہم یوں دلیل کیا ہے ان کے پاس جو نبوت مقدر کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس وہ یہی کہتے ہیں کہ پیچھے جو ہے واحد موجودہ ماضیہ کا ذکر ہے بالآخرت کے اندر وہی واحد مستقبل کا ذکر ہے اور ہم جو نکالتے ہیں ادار ہمارے پاس دلیل موجود ہے القرآن اور جو باد ہوں بادہ قرآن بعض باز کی تفسیر کرتا ہے یہی لفظ اور جگہ پر کھڑا ہے وہ انت دار الآخرتا لہ الحیوان الآخراتا دار آخرہ کا ذکر خود قرآن کے اندر موجود ہے نیچے نیچے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے حاشیہ نمبر آٹھ ہے نا حاشیہ نمبر آٹھ مراد قیامت ہے نبوت مراد جیسا کہ مرزائی کہتے ہیں تائید و دار الآخرت بل آخرت ہم جو اور ساتھ پچھلے جہاں اور کوئی کرینا اور ہم جو نکالتے ہیں ادار ہمارے پاس دلیل موجود ہے القرآن و یفسر جو بازو ہوں بادہ قرآن بعض بعض کی تفسیر کرتا ہے یہی لفظ اور جگہ پر کھڑا ہے وہ دار الآخرتا لہ الحیوان انت دار الآخرتا دار آخرہ کا ذکر خود قرآن کے اندر موجود ہے نیچے نیچے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے حاشیہ نمبر آٹھ ہے نا حاشیہ اور ساتھ پچھلے جہان کے دار آخرت کے ہم جو قانون وہ یقین کرتے ہیں سمجھ رہے ہو لا إله إلا الله ربهم أولئك هم المفلحون کے اندر جماعت اولا یعنی متقین کی جماعت کی صفات کا بیان تھا اب آخر کے اندر ان کا خمرہ بیان ہو رہا ہے الا ابالا ہدن پر لکھا ہے خمرہ بعد بیان الا ابالا ہدن ربهم یہ لوگ اوپر ہدایت کے ہیں اپنے پروردگار سے اور یہ لوگ وہی ہیں المسلحون کامیاب پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ الائے کا فرمایا گیا ہے ہم کیوں نہیں کہا گیا اس میں ضمیر نہیں لایا گیا بلکہ اس میں اشارہ لایا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس میں ضمیر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے ذات پہ اس میں ضمیر دلالت کرتا ہے ذات پہ اور اس میں اشارہ جو ہے وہ دلالت کیا کرتا ہے ذات ناپ سے اس میں ضمیر دلالت کرتا ہے سکت ذات پر اس میں اشارہ دلالت کرتا ہے ذات معاف صفات پر ذات اور صفات دونوں کا اور یہ حکم جو لگ رہا ہے الا اعلیٰ ہدن والا اور المسل والا یہ متقین کی ذات پر نہیں لگ رہا بلکہ وہ جو پہلے صفات مجبور ہوئی ہے ان صفات پر یہ حکم لگ رہا ہے کیونکہ ایک آدمی کے اندر وہ صفات نہیں ہے تو وہ نہ تو اعلیٰ ہدن ہے اور نہ وہ المفلحون ہن ہے ہدن اور مفلحون کا حکم جو لگ رہا ہے وہ ان صفات کی بنا پر لگ رہا ہے ان صفات کی وجہ سے لگ رہا ہے تو چونکہ یہ حکم صفات کی وجہ سے لگ رہا تھا اور اس میں اشارہ دلالت کرتا ہے ذات ماس صفات پر اس لیے اس میں اشارہ لایا ہے اب اللہ کا پر لکھا ہوا ہے حاشیے پر پڑھو حاشیہ نمبر ایک ہے اوپر اوپر لم یز کو ضمیرہ لکھا ہے اللہ نے ضمیر ذکر نہیں فرمائی جد لالف ذات کیونکہ ضمیر ذات پر دلالت کرتا ہے بل اشارہ تو یہ دلو علیہ ماس صفات اور اس میں اشارات جو ذات ماس صفات پر دراز کرتے ہیں اور مقصود جو ہوتا ہے وہ دوسرے سے حاصل ہوتا ہے پہلے سے حاصل میں نہیں ہوتا اب کرو مانا الا اطوالا ہو یہ لوگ یہ کون لوگ الموصوفون بما ویمار لکھا ہے الموصوفون بما وماغ جو ذکر کیا گیا جو صفت جن کو لگی ہوئی ہے یہ لوگ اوپر ہدایت کے ہیں اپنے پروردگار سے اعلیٰ ہدن پر لکھا ہے فت دنیا لکھا ہے دنیا کے اندر یہ لوگ ہدایت پر ہیں بلا موسلیہ فنون سمرہ اخرویہ آخرت کا نتیجہ اور یہ لوگ وہی ہی ہیں کامیاب ہونے والے <coughs> دیکھو دو باتیں لی ہیں بلکہ تین پہلی بات یہ تو فلاح کا کیا مانا ہے ہم اس کا مانا کرتے رہتے ہیں کامیابی کیا مانا کرتے ہیں مراد اس سے کیا ہے فلاح کس کو کہتے ہیں کامیابی کس کو کہتے ہیں جناب فلاح اور کامیابی یہ ہے کہ انسان تمام مضرات سے بچ جائے اور تمام منافع حاصل کر لے اس کو کیا کہتے ہیں فلاح اور کامیابی کہ انسان تمام نقصانات سے بچ جائے اور تمام منافع انسان کو مل جائے اس کا نام کیا ہے فلاح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا کیا ہے فلاح کا ادراکو ما طالبو ادراکو ما طالبو میں نہ جاؤ من شر ما منہ ہارا بو ادراکو ما کالاب میں نہ جاؤ من شر ما من ہو ہارا بو جو کچھ انہوں نے طلب کیا وہ انہوں نے پا لیا جو کچھ طلب کیا وہ پا لیا اور جس چیز کے شر سے ڈرتے تھے اس چیز سے انہوں نے نجات حاصل کر لی سمجھ رہے ہو جس چیز کو انہوں نے طلب کیا اس کو پا لیا اور جس چیز کے شر سے وہ ڈرتے تھے اس سے بھاگ گئے نجات حاصل کر لی انہوں نے یہ فلاح کا مانا ہے اب علائق احمد مفرح یہ لوگ وہی ہیں کامیاب ہونے والے یعنی انہوں نے نقصانات سے بچاؤ حاصل کر لیا اللہ کی ناراضگی کا نقصان جہنم کے عذاب کا نقصان میدان معاشر کے عذاب کا نقصان ان تمام نقصانات سے وہ بچ گئے اور آخرت والے منافع انہوں نے حاصل کر لیے یعنی جنت والی نعمتیں حاصل کر لیں اللہ کی رضا حاصل کر لی دیدار الہی حاصل کر لیا الآخرت والی نعمتیں حاصل کر لیں اور آخرت والے نقصان سے بچ گئے اب الائے کا چونکہ سمرا اخر گیا تھا نا جی، اس لیے الائے کا ہم ہم کے نکل لکھا سل آخر آتے اب کرو مانا اور یہ لوگ وہی ہی ہیں آخرت میں کامیاب ہونے والے آخرت میں یہی لوگ کامیاب ہیں جن میں یہ صفات آئیں گے بہرحال اکثر علماء یہی فرماتے ہیں کہ الاائے کا اعلی حزن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور الاائے کا ہم مفل کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ المفلحون کا تعلق دونوں جہانوں کے ساتھ ہے المفلحون کا تعلق دونوں جہانوں کے ساتھ ہے یہ لوگ کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس لیے آگے لکھا ہے یا درد و جہان یا درد و جہان از ابن کثیر سمجھ رہے جی؟ اب ایک سوال ہے سوال سے پہلے تمہید عرض کرتا ہوں تمہید یہ ہے کہ فرقہ جو ہے نا معتزلہ والا معتزلہ فرقہ کہتا ہے کہ جو آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا اور خارجیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کبیرہ گناہ کا جو مرتکب ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا وہ ہمیشہ تو سن رہے ہو کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ اسلام سے بھی خارج ہے دائرہ ایمان سے بھی خارج ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا ان کی ایک دلیل یہ ہے وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے فرما الاح کا ہم المسل الاح کا مبتدا مارفائے المسل خبر مارفا ہے درمیان میں ہم ضمیر فاصلے اللہ نے فرما یہ لوگ جن میں مذکورہ بالا صفات پائی جاتی ہیں صرف وہی کامیاب ہیں یہ لوگ جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں صرف وہی اور کوئی کامیاب نہیں اور سب کے سب ناکام ہے صرف یہی کامیاب ہے معلوم ہوا کہ جو کامل مستقین ہیں وہ کامیاب ہیں باقی سارے ناکام ہیں بات سمجھیے اب اس لیے جواب عرض کر رہا ہوں جواب یہ ہے کہ المفلحون کا لام کمال کے لیے ہے کس کے لیے ہے یہاں مراد الائے کا حمل کاملون فل ہے الائے کا حمل ہاں اب مانا کیا ہوگا اور یہ لوگ وہی ہیں کامل کامیاب مکمل کامیاب ہے سمجھ رہے ہو اس لیے اوپر لکھا ہے الفلام لل کمال فل کاملون کو مدہری کا حوالہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جس میں مذکورہ بالا صفات نہیں پائی جاتی وہ بھی کامیاب ہے لیکن کامل کامیاب نہیں وہ بھی کامیاب ہے لیکن کامل کامیاب وہ ہے جس کے اندر یہ ساری صفات پائی جائیں جو امنون اگر یو کئی مون فلاح روم اپنا وغیرہ وغیرہ بات سمجھے یہ بس ان الذين كفروا سواء عليهم لم تنذرهم لا يؤمنون فریق جو تھا حضرت متقین کی جماعت ان کی صفات اور ان کا حکم بیان ہو چکا ہے اب فریق ثانی کو شروع کر رہے ہیں یعنی کافرین کا فریق پیچھے سمجھایا ہوں نا کتنے فریق تھے تین متقین کافرین اور منافقین اب متقین کی صفات کے بعد مومنین کی صفات کے بعد اب کفار کی صفات کا بیان ہے اور ایک شبوں کا ادارہ ہے شبو یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن بڑی اثر والی کتاب ہے جی کہ مکے کے لوگ جو خونخوار لوگ تھے بیٹوں کو زندہ زندہ بیٹوں کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے ان کو اس کتاب نے باخدا بنا دیا متقین بنا دیا اور ان کے رنگ چاڑ دیا وغیرہ وغیرہ جی تو مکے کے اندر جو لوگ موجود تھے اور تیرہ سال ان پہ قرآن پڑھا جا رہا پڑھا جاتا رہا لیکن پھر بھی وہ جہنمی ہو کر مرے ان پر قرآن نے کیوں نہ اثر کیا سوال سمجھ آیا ہے تم کہتے ہو کہ قرآن کے شاگرد بڑے بڑے جلا علماء پیدا ہوئے مدینہ منورہ کے اندر جی اور مکے کے اندر جو لوگ تھے ان کو اللہ اس نے باخدا بنا دیا یہ کیا وہ کیا تو مکہ مکرمہ میں ابو جہلتے ہر سال قرآن سنتا رہا ابو لہب سنتا رہا ان لوگوں کو کیوں فائدہ نہ ہوا تو ان الدین کافروں سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ضدی اور عنادی تھے وہ لوگ کیا تھے ضدی اور عنادی تھے اور ضدی آدمی کو کسی کتاب سے فائدہ حاصل نہیں ہوا کرتا کسی استاد سے فائدہ نہیں حاصل ہوا کرتا فائدہ ہمیشہ منیب کو ملتا ہے جو رجوع الحق کا مزاج رکھتا ہے وہ بار بار پیچھے رہے ہیں بس یہ شبوں کا جواب ہے اب پہلے ترکیب دیکھ لو ان الدین ددین کافرو کے اندر اللہ ددین کافرو ان کا اسم ہے کیا ہے اور سوا ان علیہم خبر مقدم اندر تو ہم عملم تم درم بتاویل مفرد مبتدا مؤخر یہ خبر مبتدا مل کر پھر یہ خبر ہے ان خبر ہے کس کی اور لا یؤمنون یہ جملہ مفسرہ ہے یہ سوا ان علیہم ا اندر تو ہم کے لیے تفسیر ہے کچھ سمجھ آیا ہے ان اللہ کا فرو میں اللہ کا فرو کیا ہے ان کا اسم ہے اور سوا ان خبر مقدم ہے اور آن نظر تو ہم تم جرم بتاویل مفرد یہ اس کی کیا ہے مبتدا مؤخر ہے یہ خبر مبتدا مل کر پھر یہ خبر ہے کس کے لیے ان کے لیے لا منون جملہ مفرت ہے ایک بات دوسری بات دوسری ترکیب اللہ دینا کا فرو ان کا اسم ہے اور لا یؤمنون اس کی خبر ہے صبا ان علیہ ان مجھے درمیان میں جملہ موت آ رہتا ہے اب میں مانا کر رہا ہوں ذرا خیال کرو ان الدین کا فارو بیان صفات فریق فانی و اضالہ شبو فانی و اضالہ پہلا شبو کہاں گزرا ہے ولدین جو امنون بیما ان دے لائی خبر یہ دوسرا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اب کافروں کا معنی نیچے لکھا ہے خاطر الحق انادن خاطر الحق او پہلے پہلے دن جب پڑھا تھا سبق حامی مومن وہاں میں نے سمجھایا تھا کہ کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا کیا معنی ہوتا ہے چھپانا اور اسی وجہ سے کھیتی باڑی کرنے والوں کو عربی میں کافر کہتے ہیں جو جب القفارا نبات ہو قرآن میں آیا ہے کفار کہا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ لوگ زمین میں بیج کو زمین میں چھپا دیتے ہیں بیج کو زمین میں چھپا دیتے ہیں اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے کافر کہا جاتا ہے تو یہاں کافارو کا مانا ہے وہ لوگ جنہوں نے حق کو سمجھ لیا جنہوں نے حق کو سمجھ لیا ان کو سمجھ آ گئی بات کہ یہ پیغمبر ہے اور یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے لیکن ضد کر کے انعد کر کے چھپا دیا اور نہ کر دیا اور قبول نہیں کیا دیا الحق کا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ضد کر کے کفر کیا ہے سوا علیہم برابر ہے اوپر ان کے آیا ڈرائیں آپ انہیں یا نہ ڈرائیں آپ انہیں لا یؤمنون وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے وہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے <clears throat> میری طرف دیکھو سوال ہے اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ لا یؤمنون کبھی ایمان نہیں لائیں گے حالانکہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اکثر بلکہ یوں ہی سمجھو بمن دلے کول کے اکثر وہ تھے جنہوں نے کفر سے توبہ کر کے اسلام قبول کیا سوال سمجھ آیا ہے اللہ فرماتے ان الدین کا لا یؤمنون جو کافر ہیں وہ ایمان حالانکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ سارے کافر تھے کفر سے توبہ کر کے ایمان و اسلام انہوں نے قبول کیا تھا تو اللہ نے یہ خبر کیسے دے دی ہے سوال سمجھ آیا ہے جواب جواب یہ کہ اللہ دینا کا موصول جو ہے یہ عہد خارجی کے لیے ہے کس کے لیے ہے اس سے مراد مخصوص معین کفار ہیں اور وہ وہ لوگ جن پر مہر جباریت لگ چکی تھی یہ ہر کافر مراد نہیں ہے وہ کافر جو عنادی تھے ضدی تھے ان پر مہر جباریت لگ چکی تھی اب مستقبل میں انہوں نے کبھی ایمان قبول نہیں کرنا تھا مہر جباریت کی تفصیل اصطلاحات میں عرض کرایا ہوں ابھی پھر عرض کرتا ہوں انشاءاللہ یہ بات سمجھ آئی ہے اللہ دین کا یہ موصول عہد کے لیے حاشیہ تمہارے پاس لکھا ہے حاشیہ نمبر دو تو ابھی جہاں حاشیہ پڑھا تھا اس کے بعد نمبر دو لگا ہے الموصول فلاح فل عموم فلاح یارے دو ایمان و من آ مانا جنہوں نے ایمان لایا اس کا ایمان جو بارے نہیں ہوگا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سوا ان علیہم برابر اوپر ان کے آیا ڈرائیں آپ انہیں یا نہ ڈرائیں آپ انہیں سوا ان علیہم پر ایک کرا ہے اور سمجھے شبو شبو یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ ان کو جتنی بھی تبلیغ کرو وہ ایمان قبول نہیں کریں گے جب انہوں نے ایمان نہیں قبول کرنا تو پھر تبلیغ بند کر دینی چاہیے کیا کر دینا چاہیے تبلیغ ختم کر دینا چاہیے بند کر دینا چاہیے پھر آپ نبی علیہ السلام کیوں تبلیغ فرماتے رہے سمجھا تھی تیرہ سال مکے نے دس سال مدین منورہ کے اندر جب ان کے حصے میں ایمان ہے ہی نہیں ان کے نصیب کے اندر تو پھر ان کو تبلیغ کرنا چھ مانا جا سوال سمجھ آیا ہے اب جواب ارد کر رہا ہوں جواب سے پہلے ایک تمہید ارد کرتا ہوں تمہید یہ ہے کہ تبلیغ کرنے کے متعدد فائدے ہیں کیا کہہ رہا ہوں تبلیغ کرنے کے متعدد فائدے ہیں ایک فائدہ تبلیغ کا ہے ایمان مبلغ کیا کہہ رہا ہوں مبلغ جس کو تبلیغ ہو رہی ہے وہ تبلیغ سن کر متاثر ہو کر ایمان قبول کر لے گے ایک فائدہ کیا ہے ایمان مبلغ جس کو تبلیغ ہو رہی ہے وہ تبلیغ سن کر ایمان قبول کر لے گے ایک فائدہ یہ ہے دوسرا فائدہ اتمام حجت کیا اتمام حجت کے مبلغ پر حجت تام ہو جائے کل کو اللہ کو قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ مجھے تو کسی نے مسئلہ بیان نہیں کیا تھا یا ایک بار بیان کیا تھا مجھے سمجھ نہ آیا بار بار بیان کرتے تو شاید مجھے مسئلہ سمجھ آ جاتا تو اس طرح بار بار بیان کیا جاتا ہے تبلیغ کی جاتی ہے تاکہ مبلغ پر اتمام حجت ہو جائے کیا ہو جائے اچھا تیسرا فائدہ تیسرا فائدہ اس کا ہے کثرت اجر مبلغ کیا کثرت اجر مبلغ مبلغ کا اجر بڑھتا رہتا ہے جتنی وہ تبلیغ کرتا ہے اس کا ثواب بڑھتا جاتا ہے کتنی فائدے ہو گئے اس کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں اب میں جواب عرض کر رہا ہوں جواب یہ ہے کہ تبلیغ کو تب بند کیا جائے کہ تبلیغ کا فقط ایک فائدہ ہوئے ایمان مبلغ اور جب اس سے مایوسی ہو جائے تو تبلیغ بھی بند کر دی جائے حالانکہ تبلیغ کا صرف ایک فائدہ ایمان والا نہیں ہے بلکہ اور بھی فائدے ہیں اتمام حجت اور تقسیر اجر والا وہ فائدے بھی ہیں تو اگرچہ ان کی قسمت میں ایمان نہیں تھا لیکن پھر بھی تبلیغ کرنے کے ذریعے ایک تو اتمام حجت ہو رہا تھا اور دوسرا نبی علیہ فلاط اور تسلیم کے اجر کے اندر کثرت پیدا ہو رہی ہے سمجھ رہے ہو اجر جو ہے وہ بڑھ رہا تھا تو اس لیے تبلیغ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ آیا ہے جواب کیا ہے کہ تبلیغ کو تب بند کیا جائے تو اس کا صرف ایک ہی فائدہ ہوگے ایمان مبلغ والا اور جب اس سے مایوسی ہوگی تو تبلیغ بند حالانکہ تبلیغ کا اس کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں نبی علیہ السلام کا اجر بڑھ رہا ہے اتمام حجت ہو رہی ہے وغیرہ زالے کا اس لیے اللہ پاک نے تبلیغ بند کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ جاری رکھنے کا بار بار کسی صورت میں پڑھتے آئے فضب کے بلتے نہیں بلتے ہیں حضرت نصیحت کرتے رہو یہ کرتے رہو فلانا کام کرتے رہو یہ اس لیے کہ نصیحت کرنے اور تبلیغ کرنے کا خود نبی علیہ السلام کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اس لیے حضرت کیا لگ رہا ہے دیکھو اب ان لدین کا فارو سوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے اوپر ان کے یعنی نہ آپ پر یعنی ہاں آپ پر برابر نہیں ہے آپ پر تبلیغ کرنا نہ کرنا دونوں برابر نہیں ہے بلکہ تبلیغ کرنے میں اجر بڑھے گا تبلیغ کرنے میں اجر بڑھے گا یہ ان لوگوں کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں تبلیغ کرو نہ کرو وہ ایمان نہیں لائیں گے خوا ان برابر ہے اوپر ان سے یعنی نہ آپ پر آیا ڈرائیں آپ انہیں یا نہ ڈرائیں آپ انہیں آ ان کا دوسرا حملہ جو ہے یہ تو ہے نا نفس چلنے کا کیا ہے اور پہلا حمدہ جو ہے پہلا حمزہ جو ہے جناب یہ حمزہ تس وہ کون سا حمزہ ہے استفام کا نہیں ہے اس کے ذریعے پوچھا کچھ نہیں جا رہا بلکہ یہ حمزہ کون سا ہے تص بے کیا کہہ رہا ہوں برادری یہ سوا ان کے بعد جو حمزہ آتا ہے یا لا ادری کے بعد یا ما ادری کے بعد یا لہ تشہری کے بعد تو وہ حمزہ کس کے لیے ہوتا ہے تفویہ کے لیے ہوتا ہے علامت اس کی یہ ہے کہ اس کا مدخول جو ہے وہ بتاویل مزدر بھی ہو سکتا ہے بتاویل اب یہاں کا ہم ہے نا بھی جی؟ اندر ہم کو بتاویل انداروں کا بھی کر سکتے ہیں سوا ان علیہم انزارو کا و عدم و کا ان علیہم انزارو کا و عدم و انضارے کا آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے تو یہ حمزہ تصویر کا یہ حمزہ استفام کا نہیں ہے برابر اوپر ان کے آیا ڈرائیں آپ انہیں یا نہ ڈرائیں آپ انہیں لا یؤمنون ہمارا دنیا چل چلتا ہے ہمارا دنیا ہے نہیں ایمان لائیں گے انادی ہونے کے باوجہ انادی اور ضدی ہونے کے وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے ختم ہوا والا جملہ تعلیم کیوں نہیں ایمان لائیں گے اس لیے کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا جی، میں سمجھا جو بات بار بار پرانے پاک میں آئے گی یہ بات کیا کریں آپ مجبوری ہے توجہ فرماؤ گے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو حق کو دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی ہیں حق دیکھنے کے لیے حق سننے کے لیے کان عطا فرمائے ہیں حق کو سمجھنے کے لیے دل و دماغ عطا فرمایا ہے کیا کہا میں نے حق دیکھنے کے لیے اور حق سننے کے لیے اور حق سمجھنے کے لیے دل و دماغ اس پر بس نہیں فرمائی بلکہ پھر جہان کے اندر اللہ پاک نے اپنی وحدانیت اور قدرت کے دلائل قائم کر دیے یہ درخت یہ زمین پہاڑ سورج چاند ستارے آسمان زمین پانی زمین میں راستے یہ گھاس یہ جانور حلال حرام بیل بکری گائے بھینس وغیرہ یہ سارے اپنی قدرت اور اپنی وحدانیت کے دلائل قائم فرما دیے تاکہ بندہ ان کو دیکھے غور و فکر کرے اور میری قدرت اور وحدانیت کو سمجھے سمجھ رہے ہو پھر اس پر بس نہیں فرمائی بلکہ امبیائے کرام بھیجے ہیں کیا بھیجے ہیں امبیائے کرام بھیجے اور پھر امبیائے کرام کے بھیجنے پر بس نہیں فرمائی بلکہ کتابیں بھی نازل فرمائی کیا نازل فرمائی تورات انجیل زبور قرآن یہ کتابیں صوف موسا صوف ابراہیم علیہ السلام یہ کتابیں بھی بھیجی ہیں تو اس سب کچھ کے باوجود اس سمجھو بات اب اصل بات آ رہی ہے اس سب کچھ کے باوجود جو انسان حق کو نہیں سمجھتا الٹا پیغمبروں کو گالیاں دیتا ہے شاعر ساحر مجنون سزاب کہتا ہے پیغمبروں کو پتھر مارتا ہے ان کے قتل اور گھر سے نکالنے کے مشورے کرتا ہے عناد اور ضد کرتا ہے خام خواہ غلط غلط سوالات کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے وہ صلاحیت چھین لیتا ہے صلاحیت کیا کرتا ہے چھین لیتا ہے اب اس کے دل پر مہر جباریت لگا دیتا ہے پھر کبھی اس کے دل کا کفر خارج نہیں ہوتا اور کبھی باہر کا ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوتا کچھ سمجھ آیا ہے پھر ایک دفعہ سن لو پھر میں آگے چلوں گا کوئی فکر کی بات نہیں اللہ نے انسان کو حق دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں حق سننے کے لیے کان دیے ہیں حق سمجھنے کے لیے دل و دماغ دیا ہے اس پر بس نہیں کی بلکہ دلائل قائم کر دیے پھر اس پر بس نہیں کی بلکہ پیغمبر بھیجے پھر اس پر بس نہیں کی بلکہ کتابیں نازل فرمائیں تو اس سب کچھ کے باوجود جو آدمی نصیحت کو قبول نہیں کرتا الٹا نصیحت کرنے والوں کو گالیاں دیتا ہے پتھر مارتا ہے دھکے دیتا ہے تو اللہ اس انسان سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اخذ کر لیتے ہیں چھین لیتے ہیں اور اس کے دل پر مہر جباریت لگا دیتے ہیں پھر کبھی اس کے دل کا کفر خارج نہیں ہوتا وہ ہی کفر پر ہے اور کبھی باہر کا ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوتا سمجھیے سنو آگے چل رہا ہوں میں حضرت اس کو جبر نہیں کہتے اس کو کیوں جبر تب ہوتا کہ اللہ حق قبول کرنے کی صلاحیت نہ دیتا اور پھر امر کرتا کہ حق کو قبول کرو حق سننے کی صلاحیت نہیں دیتا اور کہتا حق کو سنو حق دیکھنے کی صلاحیت نہ دیتا اور کہتا حق کو دیکھو تو ہم کہتے یہ خدا جبر کر رہا ہے کیا کر رہا ہے حالانکہ اللہ نے تو حق سننے دیکھنے سمجھنے کے لیے سب کو جگہ فرمایا ہے جب انسان نے خود اس کو قبول نہیں کیا تو اللہ نے وہ سب کچھ اخذ کر لیا ہے اللہ کی یہ جباریت کا اظہار ہے تو اس نے اپنی جباریت کا اظہار فرمایا ہے اور اس کو جبر نہیں کہیں گے کچھ سمجھ آیا ہے اب دیکھو جو لڑکا پیدا ہوتا ہے گونگا بہرا وہ شریعت کا مکلف ہے پاگل شریعت کا مکلف ہے کیوں اس لیے تو اس کے پاس ایک قوت نہیں ہے حق کو سمجھنے والی اللہ پاک نے اگر قوت نہ دی ہوتی اور مکلف کر دیتا تو یہ کیا بنتا کیا بنتا جبر جب اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی لیکن انسان نے خود اس کو قبول نہ کیا تو اللہ نے پھر اس صلاحیت اخذ کر لی صلاحیت کو چھین لیا اس کو جباریت کہتے ہیں اور جبر نہیں کہتے سمجھ آیا ہے اس کی میں مثال دے رہا ہوں مثال سنو مثال یہ ہے کہ مثلا محلے میں ایک آدمی بیمار ہوتا ہے قدرتن وہ محلے میں حکیم صاحب بھی جی رہتے تھے حکیم صاحب نے گھر سے دوائی اٹھائی تشریف لے گئے اس بیمار کے دروازے پر اسے جا کر بلایا اور کہا نیا تو بیمار ہے فلانی تجھے بیماری ہے ٹی وی کی خدا نخواستہ فلانی تکلیف ہے لیکن یہ بیماری ابھی پہلے درجے میں ہے اور قابل علاج ہے یہ دوائی میں لے آیا ہوں یہ تو کھا لے تو تیری طبیعت صحیح ہو جائے گی وہ بندہ رب کا بجائے اس کے کے حکیم صاحب کی بات کی طرف کچھ توجہ کرتا الٹا اس نے حکیم صاحب کو گالیاں دینا شروع کر دی کہ تو بڑا حکیم بنا پھر رہا ہے تندرستوں کو بیمار کر رہا ہے میں تو تندرست ہوں مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے جا اپنے کام کر بیٹھ جا اپنے دکان پہ گھر جا حکیم صاحب کو گالیاں دیتا ہے حکیم صاحب مایوس ہو کر واپس آ جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد جذبہ ہمدردی پھر جوش مارتا ہے حکیم صاحب پھر گھر سے دوائی اٹھاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں اسے بلاتے ہیں جا کر اسے کہتے ہیں میاں اب تیری بیماری دوسرے درجے میں پہنچ گئی ہے لیکن اب بھی تو قابل علاج ہے یہ دوائی لے لے کھا لے تو ٹھیک ہو جائے گا وہ بندہ رات کا پہلے سے زیادہ حکیم صاحب کے ساتھ گڑبڑ کرتا ہے جی حکیم صاحب کو گالیاں بھی دیتا ہے دوائی چھین کر جو پھینکتا ہے وہاں جا پڑتی ہے کہتا ہے نکل ورنہ ڈنڈے بھی ماروں گا تجھے تو کون ہے حکیم بنتا میں بیمار ہوں گا تو خود دوا لوں گا جا تو نکل جا حکیم صاحب مایوس ہو کر گھر آ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد جب بیماری حملہ کرتی ہے پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ او ہو میں تو بیمار ہوں میں تو اب وہ حکیم صاحب کے پاس جاتا ہے کہتا ہے حضرت مجھے دوائی عنایت فرماؤ حکیم صاحب پھر بھی نبز دیکھتے ہیں فرماتے ہیں بابا اب تیری بیماری جو ہے وہ تیسرے درجے میں پہنچ چکی ہے اب تو لا علاج ہے اب تو کیا ہے جب میں تیرے پاس دوائی لے کر آیا تھا اس وقت اگر تو دوائی لے لیتا اور کھا لیتا تو تو قابل علاج تھا اور تو تندرست بھی ہو جاتا اب تو نہ قابل علاج ہے تو لا علاج ہے تیرا علاج میرے پاس نہیں ہے چنانچہ اس کے بعد وہ مریض جو ہے وہ کڑتا کڑتا اس طرح ہی مر گیا بیماری کے اندر اور وہ تندرست نہ ہوا تو اب جب وہ بیمار پڑا ہے چار پہ اور حکیم صاحب کے متعلق کوئی کہا کہ حکیم بڑا ظالم ہے کہ وہ بیمار تو چار پیسے پڑا ہے لیکن اس کو دوائی نہیں دیتا یہ کتنا بڑا ظالم حکیم ہے تو فرماؤ حکیم کا کوئی قصور ہے حکیم نے بیچارے نے تو خیر خائی کی دوائی لے گئے دو دفعہ اس کے گھر گئے اس نے دوائی قبول نہ کی بجائے اس کے الٹا حکیم صاحب کو گالیاں دی دھکے دے کر نکال دیا اب جب بیماری نا قابل علاج ہو گئی اب حکیم کے بس سے بھی باہر آئے کچھ سمجھ آیا ہے اس صورت کے اندر حکیم کا قصور نہیں بلکہ کس کا قصور ہے کس کا قصور ہے یہی حال ہے ہو بہو یہاں کہ اللہ تبارک مطالعہ سب کچھ دیتا ہے آنکھیں دیتا ہے کان دیتا ہے دل و دماغ دیتا ہے نبی بھیجے علماء آئے فلاح آئے کتابیں آئیں سمجھایا گیا لیکن ضد کر دیا جب تو اللہ نے اگر جباریت کا اظہار